قیمتی تحفہ اللہ تعالیٰ کی معافی کا نظام بہت وسیع ہے اللہ تعالیٰ معافی سے محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معافی کا نظام نہ ہو تو سب لوگ فوراً ہلاک ہو جائیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت معافی اور عافیت مانگا کریں اور عافیت کی جامع دعا کو بھی مستقل معمول میں رکھیں اور مزید ان دو دعاؤں کا بھی فیض حاصل کرتے رہا کریں نمبر ایک معافی کی دعا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی نمبر دو عافیت کے پردے کی دعا اللہم استرنی بالعافیت فی الدنیا والآخرہ آپ نے حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا دوسری صدی ہجری کے صاحب علم اور صاحب معرفت بزرگ ہیں علامہ زہوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عالم الزہاد اور برکت العصر کے لقب سے یاد کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا اللہ سرنی بالعافیت فی الدنیا والآخرہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی اور بتایا کہ آپ سے پہلے یہ دعا کسی کو نہیں سکھائی کتنا اچھا لگتا ہے کہ دو رکعت نفل نماز میں یہ دونوں مختصر مگر عظیم دعائیں سو سو بار پوری توجہ سے مانگی جائیں آج ہمیں معافی کی بھی بہت ضرورت ہے اور عافیت کے پردوں کی بھی کیونکہ ہر طرف عذاب اور رسوائی کے مناظر ہیں اس قیمتی تحفے کی قدر کریں